اور مولی بہن شیو کو وروپ میں پایا اس لیے چندرا گھنٹا کہلائی اس پرکار سے یہ سب جو نو نام ہیں یہ سب نو نام پاروتی جی کے ہی ہیں پاروتی کی الگ الگ اوستھاؤں کے نام ہیں یہ جو جیسے جیسے پاروتی نے کریا کی یا ان کے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹی تو اسی کے انوسار ان کا وہ نام پڑ گیا جیسے کرشن جی کی بھی انیک نام ہیں یس یومی میں بھا گئے تو رن چھوڑ اس پرکار سے ان کے بھی کئی نام ہیں تو اسی پرکار سے یہ پاروتی کے نو نام ہیں نہ کہ کوئی درگا الگ الگ ہیں کنتو ان کا سمبند رام جی سے جیسا کہ آج کل لوگ بتاتے ہیں بنائے ہوئے ہیں کنتو یعنی ہم اس کے مول میں دیکھیں گے کہ ان نو درگاؤں کا رام جی سے تو کوئی سبند ہی نہیں ہے کیونکہ یدی آپ رام چرت مانس دیکھیں گے تو جب بھگوان رام اور لکشمن جی سیتا جی کے سیتا جی ہرن ہونے کے پشچات سیتا جی کی کھوج میں گھوم رہے تھے تب اسی میں شنکر اور ستی جی جا رہے تھے اوپر سے تو انہوں نے دیکھا تو ستی کو سندیہ ہوا تو پھر بہان شنکر جی نے ان کو سمجھایا پرکار سے مگر انہوں نے ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو جیسا تمہارے من میں ویسا کرو پھر تو پھر ستی نے سیتا کا ویش بنایا ان کی پریکشا لینے کے لیے کہ ید یہ بھگوان ہیں تو ایک کے ووگ میں کیوں گھوم رہے ہیں کیوں بھٹک رہے ہیں تو سیتا کا ویش بنا لیا تو بہن رام نے ان کو اپنی پروتا دکھا دی اپنی پردرشت کرائی تو اب اس کے بعد جو ستی کا بھنگ ہوا تو پھر وہ گھبرائی ہوئی شنکر جی کے پاس آئی شنکر جی نے ان سے پوچھا ستی سے کیا ہوا کیا تم نے تو انہوں نے ان سے کپٹ رکھا جھوٹ بولا تو شنکر جی تو بھگوان تھے مہاپرش تھے تو وہ سب جان گئے تو پھر انہوں نے اس کا پرتیاگ کر دیا تو جہاں پرتیاگ کیا من ہی من پر پرتیاگ کر دیا تھا کنتو ستی کو اس چیز کا معلوم چل گیا تو پھر ستی ایک دن کچھ دکش جی کے یہاں جو ستی کے پتا تھے ان کے یہاں کوئی کاریہم ہونے جا رہا تھا تو کچھ لوگ جا رہے تھے دیوتا لوگ تو ستی نے دیکھا تو شنکر جی نے بتایا کہ دکش نے کچھ یج کے لیے کچھ وہ رکھا ہے تو اسی میں سب لوگ جا رہے ہیں تو ستی کا بھی ہوا من کے میں بھی وہاں جاؤں اپنے پتا کے یہاں تو وہاں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں شنکر جی کے لیے کوئی بھی سنگھاسن نہیں لگا تھا ان کا اپمان دیکھا کہ یہاں شنکر جی کے لیے کوئی آسن نہیں ہے کوئی سنگھاسن نہیں ان کے لیے لگا ہے کتونا دکھ شمبو کر بھاگا تو یہ دیکھ کر ستی کے من میں بڑا وکشوب اتپن ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ جو شریر ہے جو دکش سے اتپن ہوا یہ شریر میں اس کا پرتیاگ کر دوں گی اور وہاں شیو کی پراپتی کے لیے پراپتی کے سنکلپ کو لے کر کے انہوں نے اپنے شریر کو اگنی میں جلا دیا اور پھر وہی ستی اگلے جنم میں ہماچل کے یہاں اگلے جنم میں انہیں کا نام پاروتی ہوا تو پاروتی جب جنمی تو پھر ان کا الگ الگ سے وہ بھی شیو جی کے لیے تپسیا کرنے لگی ناری جی کے مادھیم سے ان کو معلوم چلا تو شنکر جی کی تپسیا کے لیے نکل گئی تپسیا کر کے ایک دن انہوں نے شنکر جی کو پھر سے پراپت کر لیا اس پرکار سے یہ ستی کا کتانک ملتا ہے تو اس پرکار سے رام جی کے جنم کے پشچات جب رام جی ون گمن میں تھے تب ستی نے شری کا پرتیاگ کیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ پاروتی کے روپ میں اوترت ہوئی اس کے پشچات سے پھر یہ ان کی جو الگ الگ جیسا ہم نے بتایا کہ نو نام تھے الگ الگ نام پاروتی کے پھر پڑے Shailputri Brahmacharini Chandraghanta Chandra Kushmanda Katyayani سیدھی داتری کار راتری تو اس پرکار سے یہ جو نو درگاؤں کا جو سمیل جو ان کا ان کو جو رام نومی سے جوڑا جاتا ہے ان کا آپس میں کوئی شاستروکت درشتی سے نہیں دکھائی دیتا کیونکہ جو رام جی کا جنم ہوا ہے رام نومی کے دن جیسے کہ گوسوامی تلسی داس جی نے لکھا ہے رام جی کے جنم کے لیے کہ نومی تی ماس پنیتا شکل پچھ ابج ہری پریتا مد دتی شیتنا گھاما پاون کا لوک بشرام ایسے سمے میں رام جی کا جنم ہوا نومی تیتھی کو تو ابھی تو یہاں رام جی کا جنم ہو رہا ہے ابھی تو سیتا ہرن بہت دور ہے تو اس کے بعد پھر پاروتی کے روپ میں ستی پریورت ہوئی ہیں تو آخر یہ ان کا سمبند آپس میں کیسے جڑ سکتا ہے تو اس پرکار سے جو رام نومی کے دنوں میں جو نو درگاؤں کا جو پوجا کا ورنن آتا ہے یہ کوئی صحیح ان کا آپس میں تال میل نہیں کھاتا ہے اور ویسے بھی رام جی کو اتنا شکتیشالی بتایا گیا ہے کہ درگا کوٹ یا امت اری مردن کروڑوں درگاؤں کے سمان رام جی سنگھار کرنے والے ہیں تو اس پرکار سے بھی گوسوامی تلسی داس جی کے انسار پوجا ایک کیول رام جی کی بتایا ہے کہ کروڑوں درگاؤں کے سمان رام ہیں تو اس لیے جہاں تک نو درگاؤں کی پوجا کا پرشن ہے تو وہ نہ تو ان نوراتریوں میں کوئی سبند کھاتا ہے اور نہ ہی جو چیت کے مہینے میں آنے والی نوراتری ہے ان میں ہی یہ تو بعد میں کچھ لوگوں کا شاید کچھ اپنا کچھ بعد میں لوگوں نے جوڑ دیا ہوگا کچھ کسی نہ کسی کارن سے مگر رام جی سے اس کا کوئی سمبند نہیں ہے تو واست میں پھر یہ نوراتری ہے کیا اس نوراتری میں کیا کیا جاتا ہے اور کیوں منائی جاتی ہے یہ نوراتری کیوں اپواس کیے جاتے ہیں کون سے اپواس کیے جاتے ہیں تو آج تھوڑا سا نوراتری کے بارے میں بتائیں گے کہ واست میں پھر نوراتری ہے کیا واستو میں آپ دیکھیں گے کہ نام ہے نوراتری نو مطلب نوین راتری مطلب راتری راتری کو ہمارے مہاپرشوں نے دو پرکار سے راتری کا وبھاجن کیا ہے کہ راتری دو پرکار کی ہوتی ہے مولت جو راتری ہے وہ دو پرکار کی ہوتی ہے ایک تو اویدیا روپی راتری اور ایک ہوتی ہے ودیا روپی راتری یا پرماتما روپی راتری اویدیا روپی راتری کیا ہے مہرشی پتنجلی نے بتایا کہ اودیا کیا ہے انتیہ اصوچی دکھ انات مسو نتیہ شوچی سکھاتم خیاتر اودیا کہ جو انتیہ ہے اس میں نتیہ کی پرتی اور جو دکھ ہے اس میں سکھ کی پرتی اور جو شدھ ہے اس میں جو اشدھ ہے اس میں شدھتا کی پرتیت یہ سب اودیا کے لکشن ہیں اسی کو اودیا کہا گیا ہے نتیہ کیا ہے جیسے کہ بارہ ماسی میں بھی پوجے دادا گرو مہاراج نے بتایا کہ نتیہ وسط ہے آتما متیا جگت پسار نتیہ انتیہ ووک یا لیجے بات وچار ہمارے مہاپروشوں نے یہ چیز کی کھوج کی ہے نتیہ سدا رہنے والا ہے وہ کیول ایک ہمارا پرماتما ہے ہماری آتما ہے جو سب کے انترال میں سمان روپ سے ویاپت ہے یہی ہے نتیہ جو سدا رہنے والا ہے اور اشوچی اس سرشٹی میں جو کچھ بھی ہے سب اپوتر ہی اپوتر ہے کیول پوتر ہمارے ماں پروشوں نے بتایا پرماتما کا نام ہی ایک پوتر ہے جو پرم دام پرماتما تک پہنچانے والا ہے اور دکھ میں سکھ کی پرتی تھی یہ سنسار میں نانا پرکار کے دکھ ہیں جیسے سوجنوں کا سوجنوں کے بچھو کا دکھ ایک نہ ایک دن ہم لوگوں کے گھر پریوار والے ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے چلے جاتے ہیں اور اس چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں سمجھ بھی جاتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ ایک دن ہے ایک دن مر بھی جائیں گے مگر پھر بھی ہم لوگ انہی کے ویوہار میں انہی کے ساتھ رہنے میں ہی سکھ کو مانتے ہیں یہ بھی اودیا کا ہی ایک روپ ہے اور اناتما میں آتما کی پرتیتی اناتما کیا ہے ہمارے مہاپرشوں نے بتایا کہ شریر یہ اناتما ہے اور شریر کو ہی ہم ہم لوگ واست میں آتما مان بیٹھتے ہیں اناتما میں آتما کی پرتیتی اویا اودیا ہے اور شریر کو ہی ہم لوگ آتما مان بیٹھتے ہیں کہ شریر ہی ہمارا صحیح ہے شریر کی سکھ سویدھا کے لیے ہم نانا پرکار کے بوگ سنگ کو بوگ سنگرہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک دن یہ شریر ہی ہمارا چلا جاتا ہے اور یہ جو بوگ سامگری ہیں وہ پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں تو اس پرکار سے مہرشی پتنجلی جی نے یہ چار پرکار سے اودیا کا اودیا کو بتایا کہ جو اصط ہے جو انتیہ ہے جو دکھ ہے جو انتما ہے اس میں نتیہ سوچی سکھ اور آتما کی پرتی ہونا وپریت دیکھنا جس کو آج ہم صحیح مانتے ہیں وہ واستو میں غلط ہے مگر ہم کو وہی صحیح دکھائی دیتا ہے یہی اودیا گوسوامی تلسی داس جی نے بھی بتایا مایا بھید سنو تم دو اودیا دو ایک دہ دکھ روپاس جی جا بس جیو پاپو کو گن بس جا کے پرت نہیں کے ایک تو ہے اودیا دکھ روپی راتری جو ہے ایک دہ دکھ روپا جس کو اودیا کہا گیا یہ اتنت دکھ دینے والی ہے اور دش ہے اور دوسرا کیا ہے ایک رچائی جگ گن بس جا کے پرو پرت نہیںج بلتا کے اور دوسری ہے وہ بھی ہے تو مایا کے ہی انترگت کنتو وہ پرم دام پرماتم تک پہنچانے والی ہے اس لیے اس کو کہا گیا وہ ہمیں پرماتما میں ملا دینے والی ہے اس لیے اس کو ودیا کہا گیا کنتو جب تک ہم الگ ہیں پرماتم الگ ہیں تب تک ہم مایا کے ہی کھیتر میں ہیں اس لیے دونوں مایا کے ہی کتر میں رہتے ہیں تو اس پرکار سے یہ ودیا اور اودیا کا وشلشن بتایا تو اسی کو اودیا کو ہی موہر پیراتری بھی کہا گوسومی تلسی داس جی نے کہ موہ نیشاسو سوبنی ہارا دیکھ سوپن انیک پرکارا اس اودیا کو موہر پی راتری کی بھی سنگیا دی گئی ہے جیسے کہ راتری میں یدی کہیں ہمارے پاس دیپک یا لائٹ نہیں ہے تو راتری میں ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں پڑے گا آگے یدی کنواں ہے تو ہمیں دکھائی نہیں پڑے گا ہم کنویں میں گر بھی سکتے ہیں کہیں آگے سرپ ہے تو سرپ سرپ کے اوپر ہمارا پاؤں بھی پڑ سکتا ہے مر بھی سکتے ہیں تو جس پرکار سے راتری میں ہمارا بدھی وویک کاریہ نہیں کرتا ہمارے مہاپر نے دیکھا کہ جو اویا ہے جو موہ ہے یہ بھی ایسا ہی ہے اس میں بھی کسی کا بہت نہیں کرتا موہ نشا سو سوارا دیکھیں پری میں سبھی لوگ اچ پڑے ہیں سو رہے ہیں نانا پرکار سوپن دیکھ رہے ہیں اس میں آپ جاگ بھی رہے ہیں چاہے دن ہو تو بھی آپ مور پری میں ہی سوئے ہوئے ہیں تو بھی نانا پرکار کی کلپنا لے کر چل رہے ہیں کہ آج ہم یہ کریں گے آج ہم وہ کریں گے کل اتنا دھن کما لیں گے کل یہاں بنائیں گے کچھ کل وہاں کچھ کاریہ کریں گے اس پرکار سے نانا پرکار کی یوجنائیں بنا کر ہم چلتے ہیں اور ایک دن ہم شریر چھوڑ کر چلے آتے ہیں جس کے لیے ہمیں درلبھ منشیہ شریر ملا تھا وہ کاریہ کرنے کے لیے تو ہم اگر سر ہی نہیں ہو پاتے سوچ بھی نہیں پاتے کہ کیسے ہم اس کے لیے چلیں اور ہم چلے جاتے ہیں تو اس پرماتما تک ہماری سوچ پہنچ ہی نہیں پاتی اس لیے اس کو موہ روپی راتری کہا گیا راتری کی سنگا دی ہمارے مہرشوں نے بہت شری کرشن نے بھی گیتا میں یہی کہا ہے کہ یا نشا سر بھوتا نام تسیام جاگرتی سیمی یسیام جاگرتی بھوتانی سا نشا پشتو منے کہ یا سر بھوتا نام تسیام جاگرتی سیمی کہ جو راتری ہے جو سمپورن بھوت پرانیوں کے لیے ہے اس میں یوگی لوگ جاگتے ہیں ارتھات جس کو آپ راتری سمجھتے ہیں اس میں یوگی لوگ جاگتے ہیں تو پرائے سنسار کے لیے راتری کون سی ہے سنسار کے لیے پرماتما ہی راتری ہے کیونکہ اس پرماتما کو ہم آپ کوئی بھی دیکھ نہیں پاتا ہے پرماتما کے بارے میں سنتے ہیں کہ ہاں پرماتما ہے سروتر ہے سب کے ہرد دیش میں ہے مگر دکھائی تو ہم سب کو کسی کو نہیں دیتا کھوجتے کھوجنے کے لیے ہم نانا پرکار سے یتن بھی کرتے ہیں نانا پرکار سے مندروں میں مسجدوں میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا میں جاتے ہیں مگر ہم اس پرماتما تک پہنچ ہی نہیں پاتے جس کو ڈھونڈنے ہم نکلے تھے تو اس لیے وہ پرماتما ہمارے لیے راتری کے تلیہ ہے کیوں کیونکہ وہاں تک ہمارا بدھی وویک کاریہ نہیں کرتا کہ وہ پرماتما کہاں پہ کیسے ملے ہمیں کیسے اس کی ودھی ہمیں ملے کیسے ہم وہاں پہ پہنچے اس لیے ہمارے مہاپرشوں نے اس پرماتما کو راتری کی سنگیا دی کہ پرماتما بھی ایک راتری ہے اور دوسری ہے موہ روپی راتری ایک ہے پرماتما روپی راتری اور دوسری ہے موہ روپی راتری یا نشاسر بھوتا نام تسیام جاگرتی سیمی اس میں جاگتا کون ہے پرماتا روپی راتری میں سیم ہی لوگ جاگتے ہیں جو سیم کرنے والے ہیں اپنے اندروں کا سیم کرنے والے ہیں سنت لوگ ہیں وہ لوگ جاگ جاتے ہیں وہ لوگ اس پرماتما کو دیکھ پاتے ہیں کنتو یا شیام جاگتی بھوتا نہیں سا نشا پشتوں منہ کنتو جس میں جس میں بھوت پرانی لوگ جاگتے ہیں اس کو ہمارے مہا پروشوں نے راتری کی سجھا دی جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اب یہ رات ہے اور آٹھ دس گھنٹے بعد دن ہو جائے گا یہ بھی آپ لوگ دیکھ پاتے ہیں کہ دن ہو گیا اب دن ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اپنے کام دھندے میں لگ جاتے ہیں راتری ہو جاتی تو آپ لوگ سو جاتے ہیں تو یہ چاہے دن ہو چاہے راتری ہو آپ لوگ سمجھتے ہیں اس کو یہاں تک آپ لوگوں کی پہنچ ہے کہ ہاں یہ دن ہو گیا یہ رات ہو گئی راتری میں ہمیں بچ کے جانا ہے پرکاش کر کے جانا ہے سمر کے چلنا ہے اور دن ہو گیا دن میں ہم لوگ اپنا آپ لوگ کاریہ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کی سمجھ کاریہ کرتی ہے کنتو ہمارے مہاپرشوں نے اس دن رات کو جس میں آپ لوگ جاگتے ہیں جس میں آپ لوگ کا بدھی وے کاریہ کرتا ہے اس کو ہمارے مہاپرشوں نے راتری کی سنگیا دی ہے کہ راتری ہے کون سی راتری موہ روپی راتری اس میں سنت لوگ اس سے سنت لوگ جاگ جاتے ہیں اس سے نرلپ ہو جاتے ہیں تو اس لیے شری کرشن کے انوسار بھی دو پرکار کی راتریوں کا چترن آیا ہے کہ ایک پرماتما روپی راتری اور ایک ہے موہروپی راتری جس میں آپ لوگ دیکھتے ہیں چلتے ہیں سنتے ہیں تو یہ موہروپی راتری کا جیسا کہ بتایا کہ ہم نے اودیا موہ یہ ایک ہی روپ ہیں دونوں کے دونوں میں کوئی وشیش انتر نہیں ہے کیول نام کرن ہے الگ الگ الگ الگ پرکار سے سمجھایا گیا ہے اور اس مور روپی سے ہم جاگیں کیسے کیسے ہم پرماتم روپی راتری کی طرف اگرسر ہوں کیسے ہم سمجھ پائیں کہ وہ پرماتما ہے پرماتما تک ہمیں جانا ہے کس پرکار سے ہم اس تک جانے کا پرتن کریں واسطہ میں گوسومی تلسی داس جی نے جیسے کہ رام چرت مانس میں بتایا کہ نام جی ہپی جاگ جو پرپنچ بھی ہوگی کہ نام کے جاپ کے دوارا یوگی لوگ جاگ جاتے ہیں نام جی ہے جب جاگ جو ویرنچ پرپنچ بھی ہوگی نام کو جیوا کے دوارا جاپ کر کے یوگی لوگ وداتا کے پرپنچ کا تیاگ کر دیتے ہیں اس مور پی راتری سے جاگ جاتے ہیں نام کے جاگ کے دوارا تو ہمارے مہاپرشوں نے اسی لیے جتنے بھی ہمارے مہپرش ہوئے ہیں سب نے ایک پرماتما کے نام پہ بل دیا ہے چاہے کبیر داس جی ہوں چاہے روی داس جی ہوں چاہے ماتا میرا ہو چاہے بری کرشن ہو چاہے رام ہو جتنے بھی ہمارے مہاپرش ہوتے ہوئے آئے ہیں ان سب نے ایک پرماتما کے نام پہ بل دیا ہے ہموہ ہاں وش کیونکہ ہماری جو درجی ہے موہ جنت ہے موہ روپی راتری میں ہم اچیت ہوئے اچیت سوئے پڑے ہیں ہم ان مہاپر کی وانی کو نہیں سنتے اور اپنے بھی کے انسار نانا پرکار کے مت کھڑے کر لیتے ہیں پرتک مہاپر نام جب پہ بل دیا تو ہم نانا پرکار سے نانا پرکار کے منتروں کی سرچنا کر لیتے ہیں کیو میم ہیم کلیم کے منڈا یا سو اوم نمو بگوتے واسوے وائے نانا پرکار سے جو سنسکرت کے سوتر ہیں ان کے جاپ میں لگ جاتے ہیں کنتو ہمارے پرتک مہاپر نے کے اکثر کے نام پر ہی بل دیا ہے چاہے وہ ویدکال کے مہاپروش ہوئے ہوں چاہے بکتی کالین کے مہاپرش ہوئے ہوں بہان شری کر بل دیا کہ اوم کا جاپ کرنا چاہیے رام نے تلسی داس جی نے رام نام پہ بل دیا کبیر داس جی نے روی داس جی نے بھی رام نام پہ ہی بل دیا تو اس لیے ہم سب لوگوں کو نام کا جاپ کرنا چاہیے پہلے نام کا جاپ کرنے سے ہمارا جو چت بکھرا ہوا ہے جو مور روپی راتری میں ہم جاگے ہوئے ہیں وہ دھیرے دھیرے ہم اس مور راتری سے ہماری جو وتیاں ہیں وہ اسے ہٹ کر کے پرماتما کی اور اگرسر ہونے لگیں گی پرماتم روپی راتری کی طرف جاگنے لگیں گی کنت اس نام کے جاپ کے لیے ہمیں سیم کرنا ہوگا اندروں کا سیم جب تک ہم اپنی اندروں کا سم نہیں کریں گے تب تک ہم نام کا جاپ بھی نہیں کریں کر پائیں گے صحیح دشے جیسا کہ پرائ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہاتھوں میں مالا بھی گماتے رہتے ہیں نانا پرکار سے لوگوں سے بتیاتے بھی رہتے ہیں دنیا بھر کی باتیں وہ مالا بھی ہاتھ میں چلتی رہتی ہے وہ کہہ رہے کہ میں رام رام جپ رہا ہوں تو مالا تو کر میں جی پھرے مکھ ہی منوا تو چونتیس پھرے یہ تو سمر نہ ہی مارا تو مالا تو کر میں فرے جی فرے مکھ ماہی مالا تو ہاتھ میں گھومتی جا رہی ہے کنتو جیو جیوا مکھ میں سمرن کرنی چاہیے نام کا سمرن اس پرکار سے ہونا چاہیے کہ مالا بھی چلے اور جیوا کے دوارا ہمارا جیوا کے دوارا ہم سمرن بھی کریں پرماتما کا نام کا اور ہمارا من بھی اس میں لگا رہے اندروں کا اپنی اندروں کا ہم اس نام میں لگائیں ایسا نہیں کہ کوئی ہم اپنی اندروں کو باہری لگاتے رہیں باہری اپنے وشوں میں ان کو چھوڑتے رہیں تو ان اندروں کو ہم نے نام ہم کو نام کے جاپ میں لگانا ہوگا اپنے من کو اپنے کو نام کے جاپ کے دوارا ہی ہم اپنے ہم اس مور پھر راتری سے جاگ سکتے ہیں اس لیے چاہے کچھ ہی سمے نام کا جاپ کیا جائے کنتو اس میں بھلی پرکار سے اپنے من کو سیمت کر کے لگنا چاہیے کہ ہم ہمارا من نام میں لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے اس پرکار سے سو کا ادھر کرتے ہوئے نام میں لگنا چاہیے تو اس پرکار سے مور روپی راتری سے دھیرے دھیرے ہم جاگتے جائیں گے اور اس کا دوسرا بھی ایک اپائے ہے کہ سوری گرو پدنک منی گن جوتی سمرت دیویہ یہ ہوتی دلن موہتم سوس پرکاسو بڑے بہ آوہیں جاسو کہ گرو مہاراج کے پدنکھوں کی جوتی دھیان کے لیے جیسے کہ لوگ نانا پرکار سے مورتیوں کا دھیان کرتے ہیں تو دھیان کے لیے بھی گوسوامی تلسی داس جی نے بتایا کہ شری گرو پد نکھ منی گن جوتی کہ گرو مہاراج کے چرنکھوں کی جوتی کا دھیان بتایا اور یدی ہم کیول مورتیوں کا دھیان کرتے ہیں تو دیکھتی رہتے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی مورتی بن جاتی ہے کبھی کوئی مورتی اچھی لگتی ہے کبھی کوئی مورتی اچھی لگتی ہے تو آپ کا چت ہی نہیں استھر ہو پائے گا کہ ہم کسی مورتی کا دھیان کریں تو اس لیے ہمیں پہلے تو کوئی تتدرشی جو مہاپرش ہو ایسے تتدرشی مہاپرش ہمیں مل جائیں ان کا شرن ساندھی ہمیں مل جائے ایسے تتدرشی مہاپرشوں کے ہی چرن کے نقصان نکھ کی جوتی سروپ ہوتے ہیں وہی شنکر سروپ ہوتے ہیں گرو سروپ ہوتے ہیں تو اس لیے شری گرو پد نکھ منی جوتی ان کے جو چرنوں کی نکھوں کی جوتی ہے وہ منی مارکے کے سمان ہے جیسے کہ ایک جوتی ہوتی ہے باہر سے ہم لوگ دیا جلاتے ہیں اس میں دیا کام گھی ختم ہو گیا تو دیا بجھ جاتا ہے کنتو جو شری جو گوسوامی تلسی داس جی نے جن چرنوں کے بارے میں بتایا کہ وہ چرنوکھوں کی جوتی ایک ایسی جوتی ہے جو منی کے سمان ہے جیسے کہ منی کا پرکاش سدیو ہمیشہ رہتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے جو گرو مہاراج کے جو چرنکھوں کی جوتی ہے وہ سدیو پرکاش دینے والی ہوتی ہے اس کا پرکاش کبھی بھی کم نہیں ہوتا وہ سدیو نتیہ نیا پرکاش دینے والی ہوتی ہے شری گرو پد نکھ منی گنج ہوتی سمر دِویہ دشی ہوتی ان کے سمر کرنے سے ہمارے اترال میں دِویہ درشٹی کا سنچار ہوتا ہے دویہ دشی کون سی ہے جو کہ بھگوان شری کرشن نے ارجن کو دی تھی جس کے مادھیم سے ہم اس مور روپی راتری سے جاگ جاتے ہیں اور پرماتما روپی راتری سے پرماتما روپی راتری میں کریاشیل ہو اٹھتے ہیں اس راتری کی اور کریاشیل ہو اٹھتے ہیں اس راتری کی اور اگرسر ہونے لگتے ہیں تو وہ ہے دیویہ درشٹی ارتھات پرماتما کی جاگرتی جس پرماتما کی کھوج کے لیے ہم چل رہے تھے جو پرماتما سب کے گٹ گٹ میں رمن کرتا ہے وہ پرماتما ہمارے ہردے دیش سے جاگرت ہو جائے ہمارا مارگ درشن کرنے لگے ہم کب غلط چل رہے ہیں ہم کب غلط سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں وہ پرماتما ہمیں بتانے لگے وہ جس مادھیم سے وہ بتاتے ہیں وہ ہے دیویہ درشٹی جس کے مادھیم سے وہ پرماتما کو دیکھا جاتا ہے انبھو گمیہ بجے جے سنتا تو جیسے جیسے ہم مہا کے سروپ کو دیکھتے جائیں گے ان کے چرنکھوں کا دھیان کرتے جائیں گے تیسے تیسے ہمارے انترال میں موہ کا جو اندکار ہے وہ سماپت ہونے لگے گا اور دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں منی مان پرش جاگر ہونے لگے گا پرماتم روپی رات کی اور ہم کرنے لگیں گے دلن موہ تمسوس پرکاسو بڑے بھاگور آوئی جاسو اور یہ جو چرنکھوں کی جوتی ہے یہ دلن موہ تمسوس پرکاسو یہ موہ روپی گنے اتکار کا ناش کرنے والا ہے بڑے بھاگور آوئی جاسو وہ لوگ بڑے دھنیہ ہیں جن کے ہردے میں گرو گرمار کے چرنک آ جاتے ہیں تو اس پرکار سے گوسوامی تلسی داس جی نے نام اور گرو مارک کے چرنکھوں کے دھیان پر بل دیا جس کے دوارا ہم اس مور روپی راتری سے جاگ سکتے ہیں تو اس پرکار سے یہ راتری کا پہلے ہم نے سروپ بتایا کہ راتری کیا ہے راتری دو پرکار کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مور روپی راتری اور ایک ہوتی ہے پرماتما روپی راتری جب ہم نام کے جاپ کے دوارا مہا پوشوں کے اس روپ کے چنتن کے دوارا لگتے ہیں تو اس کے دوارا ہم اس مور پی راتری سے جاگ جاتے ہیں اور ہمارے اترال میں ایک نئی راتری کی شروعات ہوتی ہے وہ ہے نو راتری وہی ہے پرماتا روپی راتری جس میں پرماتما ہمارے لیے یوگ شیم کے روپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں پرماتما ہمارے لیے مارگدرشن کرنے لگتے ہیں اور اس کی اس نو رات کی شروعات واسو میں ہوتی کب ہے رام نومی کے دن اس نوراتری میں نو دن سے پریاس ہم پہلے سے کر رہے ہیں کنتو واست میں جو نوراتری کا جو پرماتم روپی راتری جو اس کی سمپورن جاگرتی ہے یہ ہوتی کب ہے رام نومی کے دن نومی تیتھی واستو میں اس کا بھی ایک آدیات روپ ہے جیسا کہ رام چرت مانس سمپرن رام چرت مانس جو ہے اس کا ایک آدھیاتک روپ ہے گوسوامی تلسی داس جی نے کوئی راجا رانی کی کہانی نہیں لکھی کہ رام کوئی راجا ہوئے اور رانی ہوئی سیتا جی ان کی کہیں کہانی ہے یہ ہمارے انت کرن کی کہانی ہے تو رام جی کا جنم بھی ایسا نہیں کہ باہر کہیں ادھیا میں ہی ہوا تھا آج رام جی نہیں ہے رام جی کا جنم رام انت ہرکت ہر انت ہرکتھا انتتا رام انت ہے ان کی کتھا بھی انتہ ہے نانا بھانتی رام اوتارا نانا پر رام کا اوتار ہوتا ہے اور وہ ہوتا کہاں ہے ہمارے ہرد رام کی جاگتی ہمارے ہردے میں ہو وہ کیسے ہوتی ہے کب ہوتی ہے رام نومی کے دن نومی تیتھی نومی تیتھی مدو ماس پنتا ابھی شکل پچھ ابھیج ہری پر نومی تیتھی کو واست میں نو نو دوارے پورے دیہی اس شریر کے نو دوار بتائے گئے دو ناسکا دو کان دو آنکھیں مکھ اور گدا اس پرکار سے یہ نو دوار جو اس شریر کے بتائے گئے ہیں یہ نو دواروں والا یہ شریر بتایا گیا یہ پور ہے ان کا سیم ان نو دوار والی جو شریر ہے اس شریر میں دس اندریاں بتائی گئی ہمارے ماپر کے پانچ کرم اندریاں ہیں پانچ گیان اندریاں ہیں ان دس اندروں کا سیم ہو جائے نومی تیتھی مدو ماس پنتا رام جی کا جنم بتاتے ہیں کہ نومی تیتھی کو ہوا چیت کے مہینے میں اور شکل پکش میں ہوا واستو میں ان رام نومی کا مطلب ہے کہ یہ نو دوار والا جو شریر ہے اس میں جو دس اندریاں ہیں ان اندریوں پر ہمارا سیم ہو جائے یہ جو اندریاں ہیں باہر کاریہ کرتی ہیں یہ اندریاں انترمکھی ہو جائیں پرماتما کے نام میں گرو مہاراج کے چرنک میں لگنے لگیں جیسا کہ اس کی ودھی ہم نے بتائی کہ کیسے نام کا جاپ کیا جاتا ہے اور سرو کا چنتن کیا جاتا ہے اس میں یہ اندریاں لگنے لگیں نومی تیتھی مدو پنیتا کب چیت کے مہینے میں چیت کا مطلب ہے چیتنا جاگنا جب ہم اندروں کے سیم میں لگ جائیں گے تب ہم اس مور پی سے جاگ جائیں گے تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ سنسار کیا ہے اور پرماتما کیا ہے اس لیے جیسے کہ بارہ ماسی میں آیا بھی ہے پوجے دادا گرو مہاراج نے جیسے بارہ ماسی میں بتایا ہے کہ چت میں چنتا یہ کی جائے یہ تن گھڑی گھڑی چھی جائے اس سے کریے تنک بچار کہ سار وستو ہے کیا سنسار کہ چیت میں چنتا کریے چیت میں آپ وچار کریے کہ کہ یہ جو ہمارا شریر ہے یہ ہر کھن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے پہلے ہم ودھاوستھا میں رہتے ہیں پھر یواوستھا میں پرویش کرتے ہیں پھر ایک دن وسا میں ہو جاتے ہیں اور ایک دن ہمارا یہ شریر ختم ہو جاتا ہے اس پرکار سے دنوں دن یہ جو شریر ہے ہمارا یہ کھے ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی آجو کے دن ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اس شریر کے لیے ہمیں چنتا کرنی چاہیے اس شریر کے لیے ہمیں وچار کرنا چاہیے کہ جو شریر ہے ہمارا ایک ایک نہ ایک دن کر کے ختم ہو جا رہا ہے کیوں ختم ہو رہا ہے کیا کریں ہم کہ چیت میں چنتا یہ کی جائے یہ تن گھڑی گھڑی چھی جائے اس سے کریے تنک وچار اس لیے آپ تنک تھوڑا وچار کریے کہ آخر یہ شریر کیوں کھین ہو رہا ہے کہ سار وستو ہے کیا سنسار تو پھر واسطو میں سار وستو کیا ہے سنسار میں یہ شریر میں ستیہ کیا ہے جس شریر کے لیے ہم نانا پرکار کی بوگ سامگری اکٹھا کر رہے ہیں جو شریر ہی ختم ہو رہا ہے تو واست میں پھر سار تتو ہے کیا ت وسط ہے آتما متھیا جگت پرسار نتیہ انتیہ ووکی علی بات وچار کہ نتیہ کیا ہے انتیہ کیا ہے کے لی وچار کرنا چاہیے اور نتیہ وسط ہے کیا وہ ہے آماتما اس لیے چیت میں ہی یہ چنتا ہوتی ہے ایسا نہیں کہ چیت کو مہینہ میں چنتا کی جاتی ہے جب بھی ہم اپنی اندروں کا سیم کرنے میں پرت ہوں گے نام کا جاپ کریں گے تو ایک دن نام کا جاپ کرتے کرتے ہمارے من میں یہ شریر کے بارے میں ہی یہ آنے لگے کہ واست میں ہمیں بھی اس پرماتما کے پرتی چلنا چاہیے کیونکہ یہ شریر نشور ہے ایک دن ہم اس پرماتما کے لیے تتپر ہو کر لگیں گے تو اس لیے چیت کے مہینے میں ہی یہ نومی تھی اور شکل پکش کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں پرماتما کا پرکاش ہو ایشوریہ پرکاش جیسے کہ شکل پکش میں چندرما کا پرکاش رہتا ہے چندرما کا پرکاش کا مطلب ہوتا ہے ایشوریہ پرکاش پرماتما کا جو چھن پرکاش ہے اس میں جیسے جیسے ہم اس چیت کے مہینے میں جاگتے جائیں گے اس چیت اس اس سنسار سے چیتتے چلے جائیں گے اس مور پیراتری سے جاگنے کے لیے کریاشیل ہو اٹھیں گے اور اپنی اندروں کا سیم کرتے جائیں گے نام کے چنتن کے دوارا مہپرشوں کے سروپ کے چنتن کے دوارا تیسرے ہمارے اترال میں ایشوریہ پرکاش ایشوریہ آبھا اترنے لگے گی وہ پرماتم جس کو ایک رات کی سنگت بتائی وہاں شری کشن نے وہ پرماتم میں دکھائی دینے لگے گا کیوں کیونکہ ہم اس سیم میں پروت ہو گئے ہیں جس کے دارا وہ پرماتم دیکھا جا سکتا ہے وہ پرماتما میں دکھائی دینے لگے گا وہ پرماتم کیسا ہے کن وبتوں والا ہے وہ پرماتما ہمیں اپنی وبھوتیوں سے اوگت کرانے لگے گا اور جس جن سے جس پرکار سے وہ اپنی سے اوگت کراتا ہے وہی ہے رام کا جنم نومی تی مدواس پنیتا ہری شکل پچھ ابھیجیت ہری پریتا دیوس اتی شیت نہ گھاما اور یہ جنم ہوتا کب ہے مدھیہ دس میں جس میں نہ ہی اودیا کا اندھکار کا ودیا روپی راتری کا اندھکار کا لولیش ہی رہتا ہے اور نہ ہی اس کی شروعات رہتی ہے جسے میں بھلی پرکار سے اس مور روپی راتری سے جاگ جاتے ہیں جب تبھی مدھیہ دیوس مدھیہ دیوس ہو جائے جب ہم اس مور روپی راتری سے بھلی پرکار جاگ جائیں اس میں اودیا روپی راتری کا لولیش نہ رہ جائے بھلی پرکار دن نکلائے ایسے ہی مدھیہ دیوس میں مدھیم مارگ میں جیسے کہ بوان بدھ کے لیے بھی آیا کہ انہوں نے مدھیم مارگ اپنایا تھا مدھیم مارگ کا مطلب کہ پرماتما کے پرتی سمرپت ہو کر اس میں ایسا نہیں کہ ہم اپنی بدھی کے دوارا کچھ ایسے کہ ہم اس پرکار سے اتنا اپواس کریں گے ہم مہینہ بھر بوجن نہیں کریں گے یا مہینہ بھر پانی نہیں پیئیں گے کٹھور تپسیا کر کے اگر تپسیا جس کو بولا جاتا ہے نانا پرکار سے بتاتے ہیں جیسے کہ لوگ کوئی ہاتھ ایک پیر پہ کھڑا ہو کے یا کوئی دو پیروں پہ کھڑا ہو کر کے یا کوئی کیول فلاحار کر کے تپسیا کرتے ہیں نانا پرکار سے لوگ کرتے ہیں اس پرکار سے نمدے مار کے دوارا جیسے کہ وہاں شری کرشن نے بتایا کہ یوکتا ہار ویہار سے کہ جیسا شریر کے لیے اچت ہے ویسا ہی آہار اور ویسا ہی وہار کرنا مدھیم مارگ سے اور پرماتما کے پرتی سمرپت ہو کے جو جب بھی وہاں جیسا نردیشن دیں اس پرکار سے چل کے ایسے ہی مدھیہ دیوس میں پرماتما کا پرماتما کی جاگرتی ہوتی ہے ایسا ایسی اوسا جب ہمارے انترال میں آ جائے کہ ہم بلی پرکار سے پرماتما کے پرتی سمرپت ہونے کی ہمارے انترال میں کھمتا آ جائے ایسی اوسا میں رام کی جاگتی ہوتی ہے مد دِوس اتیت نہ اس میں نہ ہی جڑتا کا جاڑا رہ جاتا ہے اور نہ ہی اتن گریشمتا رہ جاتی ہے تو یہ اس پرکار سے یہ سب آدھیاتم کے روپ بتایا گیا رام جی کے جنم کا ایسی اوسا میں پرماتم ہمارے لیے یوگ شیم کے روپ میں کھڑے ہوتے ہیں جب تک ہم پرما کے نام کے چنتن میں مہپر کے سروپ میں اس پرکار سے دوارا نہیں لگیں گے تب تک ہمارے لیے رام کی جاگتی نہیں ہو سکتی تب تک ہمارے لیے نو رات بھی نہیں ہے رام نومی بھی نہیں ہے اس لیے یہ جو سمپور سے جو نو رات کا جو پرائ لوگ مناتے ہیں اپواس کرتے ہیں تو اس نو رات کا سمپورس یہی ہے کہ اس نو راتری میں ہم رام کی پاٹھ کریں اور پرماتما کے ایک پرماتما کے پرتی سمرپت ہو کر ایک نام کا جاپ کریں اوم یا رام اور کسی تتوشی مہاپروش کے سوروپ کا چنتن کریں ان کے شرم ساندھ میں رہ کر ان کی ٹوٹی فوٹی سیوا کریں اس پرکار سے جب ہم لگیں گے تو اس مور پی راتری سے جاگ جائیں گے اور ایک دن ہمارے لیے ایک نئی راتری کی شروعات ہو جائے گی جس کو بتایا جاتا ہے نوراتری ہمارے پرشوں نے بتایا نوراتری نویر راتری جس میں پرماتما ہمارے لیے جاگرت ہو جاتے ہیں ہمارے مارگدرشن کرنے لگ جاتے ہیں اور ایک دن یہی نوراتری ہمیں شیوراتری میں ملا دیتی ہے شیوراتری ارتھات کلیانمی راتری جس کے دوارا جس کے بعد ہمارے لیے پرکتی روپی راتری کا اندکار سدو سدا سدا کے لیے ختم ہو جاتا ہے پرکتی ہمارے لیے رہ نہیں جاتی اس انسار کے جنم بندھن سے ہم اوپر ہو جاتے ہیں یہی ہے شیوراتری تو یہ جو نوراتری ہے اس میں اپواس بھی کرنا ہے تو ہمیں یہی اپواس کرنا ہے کہ ہمیں ہم اپنی اندروں کو اپنے وشوں میں نہ لگائیں ان اندروں کو ان کے وشے میں نہ لگائیں ان اندروں کا سم کریں یہی ہے ان کا اپواس یہی ہے ورت کہ جو مہاپرشوں کی وانی ہے ان کے نردیش میں ہم لگیں اسی تپ میں ہمیں تپسیا کرنا ہے اسی تپ میں ہمیں تپانا ہے اپنی اندریوں کو یہی ہے اپواس نو نو جو جی جو نو دنوں میں اپواس کیا جاتا ہے اسی کے دوارا ہمارے انترال میں نو رات کی شروعات ہوگی رام کی جاگرتی ہوگی یہی ہے رام نومی اوم شری ست دیو بھگوان کی جے